حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا نحوست تین چیزوں میں ہے گھوڑے میں عورت میں اور مکان میں ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ یہ تین چیزیں شمار کر کے ان کے ساتھ چوتھی چیز تلوار کا بھی ذکر کرتی تھی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پچانوے